السلام علیکم students web design and development کے لیکچرس میں بات ہماری چل رہی ہے ان دنوں کچھ سیشن ٹریکنگ کے اوپر آج کل کے جو لیکچرس ہیں سیشن ٹریکنگ پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ لیکچر بھی اسی کو آگے لے کے چلے گا سیشن ٹریکنگ پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ سیشن ٹریکنگ کی ضرورت کیا ہے سیشن ٹریکنگ پہ ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کئی دفعہ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یوزر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ایک ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ کرے پھر تیسری کرے چوتھی کرے پانچویں کرے اور ان ریکویسٹ کا آپس میں کچھ تعلق بھی برقرار رہے تو کنورسیشن یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ویب سرور کو اور ویب سرور جو ہے اس کنورسیشن کو یاد رکھ نہیں سکتا اس وجہ سے کہ ایچ ٹی ٹی پی ایک اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے ایچ ٹی ٹی پی اپنی پرانی اسٹیٹ مینٹین نہیں کرتا ایک ریکویسٹ سے جو پچھلی ریکویسٹ ہوتی ہے اس کا اس ریکویسٹ سے تعلق جو ہے وہ پروٹوکول کے اندر بیٹن نہیں ہے تو سجیشنس ہم نے جو ڈسکس کی تھیں وہ یہ ڈسکس کی تھیں کہ کرتے یہ ہیں کہ یوزر کو کچھ آئی ڈی اسائن کرتے ہیں وہ آئی ڈی کیا کریں گے کہ یوزر سے بار بار منگوائیں گے پہلی دفعہ وہ آئی ڈی اپنی بھیجے گا لیٹ سے اس کی آئی ڈی ون ہے پہلی ریکویسٹ کے ساتھ وہ آئی ڈی بھیجے گا پھر دوسری ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ آئی ڈی بھیجے گا ون پھر تیسری ریکویسٹ کے ساتھ بھی وہ آئی ڈی بھیجے گا ون تو ویب سرور کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہ کون سا یوزر تھا and by remembering that user the web server can maintain the session values it can maintain the state of different objects for that particular user تو سیشن مینٹین کرنے کا جو ہمارا آئیڈیا یہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بار بار کریں گے ایک آئی ڈی بھیجیں گے اور اس آئی ڈی کو کے تھرو ہم سیشنس کی ویلیوز کو یاد رکھیں گے اب آئی ڈی بھیجنے کے ہم نے ڈفرینٹ طریقوں کے بارے میں نام تو لیے تھے اور ایک طریقہ ڈسکس بھی کیا تھا فار ریویو پرپزز میں ذرا ان کو دہراتا چلوں گا کہ آئی ڈی بھیجنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوکیز کا میتھڈ ہے کوکیز ویسے ہی ڈسکشن میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ یوزر کی مشین پہ کلائنٹ کی مشین پہ کچھ اسمال انفارمیشن آپ نے اسٹور کرنی ہو تو اس کے لیے کوکیز آپ بھیج سکتے ہیں cookie is a name value pair cookie کا ایک نیم ہوتا ہے اور ایک اس کی ویلیو ہوتی ہے اور یہ کلائنٹ کی مشین پہ یعنی یوزر پہ جا کے اسٹور ہوتی ہیں اب ہم نے کہا تھا کیونکہ سیشن آئی ڈی کے اندر ہمیں بار بار ہر دفعہ چاہیے کہ یوزر اپنی آئی ڈی ہمیں بھیجے تاکہ ہمیں یاد آئے کہ یہ ریکویسٹ جو ہے یہ کس ریکویسٹ کے کا سیکوینس ہے کیونکہ بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں یوزر ون بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے یوزر ٹو بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے یوزر تھری بھی ریکویسٹ بھیج رہا ہے یوزر ون کی دوسری ریکویسٹ بھی آئے گی یوزر ون کی تیسری ریکویسٹ بھی آئے گی یوزر ٹو کی بھی دوسری تیسری ریکویسٹ آنی ہے یوزر تھری کی بھی دوسری اور تیسری ریکویسٹ آنی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ریکویسٹ کس یوزر کی کس ریکویسٹ کا سیکوینس ہے تو ہر یوزر کو ایک آئی ڈی سائن ہوتی ہے سیشن ٹریکنگ کے اندر اور وہ آئی ڈی بار بار ہمارے پاس آتی ہے تو کوکیز کیونکہ کلائنٹ کی مشین پہ تھوڑا ڈیٹا سیو کر سکتی ہیں تو کوکیز میں ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ آپ یوزر کی آئی ڈی جو ہے جب وہ پہلی دفعہ ریکویسٹ کرے گا ہم کریں گے کیا کہ یوزر کی آئی ڈی ایک کوکی میں رکھ کے یوزر کو بھیج دیں گے جب یوزر نیکسٹ ٹائم ریکویسٹ کرے گا we will read that cookie and we will extract the user I D from that cookie and we can figure out the session of the user. Inside the session, we can store different kind of objects such as uh, uh the values that our shopping cart contains. User نے جو بکس پرچیز کی تھیں وہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس میں اسٹور کر کے دیکھی تھی تو اصل مقصد جو جو جس پرپز کے لیے کوکیز کو وہاں پہ بھی ہم نے یوز کیا تھا کہ یوزر کی سیشن آئی ڈی اس میں اسٹور کر دیتے تھے اور وہ بار بار منگوا لیتے تھے کوکیز کو آپ اور کاموں کے لیے بھی اسٹور کر سکتے ہیں یوزر کا نام اسٹور کر سکتے ہیں آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں آپ کے یوزر نے کس طرح کے لنکس پہ کلک کیا تھا تو اس سے ریلیٹڈ آپ ایڈز آپ دکھا سکتے ہیں تو ڈفرینٹ ہم نے کوکیز کے بھی یوز دیکھے تھے لیکن سیشن ٹریکنگ کے پروڈکٹس میں ہم نے جو کوکیز کو یوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم یوزر کی آئی ڈی وہاں پہ رکھ رہے تھے یوزر کی سیشن آئی ڈی وہاں پہ اسٹور کر رہے تھے اب بات یہ چلی کہ کوکی کے تھرو ہم سیشن آئی ڈی رکھ سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ایک ایگزامپل دیکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ یاد آ جائے کہ کس طرح سے ہم نے کام کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک سرولیٹ کنٹینر ہے جس میں ایک سائٹ پڑی ہوئی ہے ایک ویب اپلیکیشن ہے اس کو جب ہماری ریکویسٹ آتی ہے پہلی دفعہ تو اگر ہم نے سیشن مینٹین کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ایک سیشن آئی ڈی جنریٹ کراتے ہیں اور اس کے لیے کورسپونڈنگ ڈیٹا اسٹرکچر کوئی بھی جہاں پہ اس کی ویلیوز پڑی ہوں گی ڈفرینٹ آبجیکٹس کی ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے ایک ہیش میپ بنایا تھا جس کے اندر ہم نے یوزر کی شاپنگ کارٹ کی ویلیوز کو اسٹور کیا تھا تو سیشن آئی ڈی ایک آتی ہے اس سیشن آئی ڈی کو ہم کوکی میں رکھ کے یوزر کو واپس بھیج دیتے ہیں تو رسپانس میں ہم کوکی ایڈ کرتے ہیں جس میں ہم وہ سیشن آئی ڈی واپس بھیج دیتے ہیں یوزر جب نیکسٹ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اس کوکی کو ہمارے پاس واپس بھیجتا ہے اس کوکی سے ہم اس یوزر کی سیشن آئی ڈی دیکھ کے یوزر کا ڈیٹا اسٹرکچر نکال لیتے ہیں اور اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر جس طرح کی بھی چینج کرنی ہو جو نئی انفارمیشن اسٹور کرنی ہو پرانی کسی انفارمیشن کو اپ ڈیٹ کرنا ہو یا کسی انفارمیشن کو ریموو کرنا ہو وہ سارا کام ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے سامنے جو سچویشن آئی ہے وہ یہ کہ کوکی نے ہیلپ کیا ہے ہمارے ساتھ اس طریقے سے کہ سیشن آئی ڈی ہم نے اسٹور کر دی وہ سیشن آئی ڈی پہلی ریکویسٹ آئی جنریٹ ہوئی ریکویسٹ کے ساتھ رسپانس کے ساتھ واپس بھیج دی ہر ریکویسٹ کے ساتھ وہ سیشن آئی ڈی آ رہی ہے دو اور میتھڈس بھی ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سیشن آئی ڈی کو اسٹور کرنے کے لیے تاکہ ہم یوزر کا سیشن ٹریک کر سکیں یہ یاد رکھ سکیں کہ یوزر ہمارا کون سا تھا تو ہم نے تین ڈفرینٹ میتھڈس کا آپ کو انڈیکیشن دی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں ایک تھا ہمارے پاس کوکیز کا میتھڈ ایک تھا ہمارے پاس U R L rewriting جس پہ آج تھوڑی سی بات ہوگی اور ایک ہمارے پاس تھا ہڈن فارم فیلڈس تو U R L rewriting اور ہڈن فارم فیلڈس تو ایسے میتھڈ ہیں جن کے تھرو ہم سیشن ٹریکنگ میں ہیلپ لے سکتے ہیں یاد رہے کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ we need a method we need a way in which we can store a session I D at users and and then we can retrieve that session I D ہمیں کوئی ایسا طریقہ چاہیے کہ جس کے تھرو ہم یوزر کو ایک نمبر ایک آئی ڈی ایک ویلیو اسائن کر دیں اور ہر اس کی ریکویسٹ کے ساتھ وہ آئی ڈی ہمیں ریسیو ہو تاکہ ہم اس آئی ڈی کو پڑھ کے یہ جان سکیں کہ یہ یوزر کون سا تھا اور یہ اس کی ریکویسٹ اس ریکویسٹ کے سیکوینس میں یہ ریکویسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے تاکہ اس یوزر کے لیے علیحدہ اس کی کنورسیشن مینٹین ہو دوسرے یوزر کی علیحدہ کنورسیشن مینٹین ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک یوزر سے ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے یوزر سے ہم سی پلس پلس پہ بات کر رہے ہیں تو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ والے کو سی پلس پلس والے آنسر بھیج رہے ہیں سی پلس پلس والے کو ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ والے آنسر بھیج رہے ہیں تو ہر یوزر کو انڈیویجولی مینٹین کیا جاتا ہے یوزر کی ساری انفارمیشن جس ڈیٹا اسٹرکچر میں مینٹین ہوتی ہے وہ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہوتا ہے جیسے ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہیش میپ ہم نے یوز کیا تھا وہ ڈیٹا اسٹرکچر سرور پہ مینٹین ہوتا ہے سرور کے اندر ساری انفارمیشن ہوتی ہے لیکن سرور میں بہت سارے ڈیٹا اسٹرکچر ہیں ایک ہیش میپ یہ پڑا ایک ہیش میپ میپ یہ پڑا ایک ہیش میپ یہ پڑا ہے ہر ہیش میپ ڈفرینٹ یوزر کو بلانگ کر رہا ہے تو کس یوزر کو بلانگ کر رہا ہے یہ پتا چلے گا سیشن آئی ڈی سے سیشن آئی ڈی ہر دفعہ ہم رسپانس میں ڈال کے یوزر کو بھیج دیں گے اور جب یوزر ہمیں دوبارہ ریکویسٹ بھیجے گا تو وہ سیشن آئی ڈی ہمیں واپس بھیجے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سا یوزر ہے اور اس کے ڈیٹا اسٹرکچر میں ہم وہاں پہ چینج کر دیں گے کوکی کے تھرو ہم نے سیشن آئی ڈی منگانا سیکھا تھا U R L rewriting کے تھرو ہم آج دیکھتے ہیں کہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے U R L rewriting پہ جب ہم بات کریں گے تو U R L rewrite کرنے کا کیا مطلب ہے ری رائٹ یعنی کہ ہم یو آر ایل کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں یو آر ایل میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کر دیتے ہیں جو ہم دوبارہ یوزر سے منگوا لیتے ہیں یوزر کو ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی جتنی بھی H T M L output generate کرتے ہیں وہ اپنے سرولیٹ میں سے فی الحال جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں آگے جا کے ہم اور طریقے بھی سیکھیں گے but right now what we are doing is we are generating all our H T M L output from our servlet for جو out dot print L N آپ بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں اس کے تھرو ہم اپنی H T M L generate کرتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ یوزر کے سامنے براؤزر میں جو پیج رینڈر ہونا ہے یوزر کے سامنے جو کچھ آنا ہے جو ایچ ٹی ایم ایل آنی ہے وہ ہمارے سرولیٹ میں سے جنریٹ ہو کے جا رہی ہے اب اگر کوئی اس ایچ ٹی ایم ایل میں اس ویب پیج پہ جو یوزر کو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سرولیٹ کی آؤٹ پٹ کا رزلٹ ہے اگر کوئی یو آر ایلس ہیں تو ہم کرتے کیا ہیں کہ ان یو آر ایلس میں کچھ ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کر دیتے ہیں یہ میرا اوریجنل یو آر تھا اس میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن میں نے اپینڈ کر دی یہ ایکسٹرا انفارمیشن مجھے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ میرا یوزر کون تھا یہاں پہ میں سیشن آئی ڈی اپینڈ کر سکتا ہوں تو اس پروسیس کو یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہم نے اپینڈ کیا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ U R L rewrite جو اوریجنل یو آر ایل تھا اس کو ہم نے ری رائٹ کر دیا ہے اب ایکسٹرا انفارمیشن آپ کئی طریقوں سے اپینڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی چیز دیکھتے ہیں کہ کیا کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس سے ہم extra information U R L میں اپینڈ کر سکتے ہیں یو آر ایل میں ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنے کے تین چار طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوریجنل یو آر ایل کیا ہے ہمارے پاس ایک اوریجنل یو آر ایل ہے H T P colon slash slash server colon port slash servlet slash rewrite تو یہ ہمارا اوریجنل یو آر ایل ہے جو کہ ہمارے سرولیٹ نے جنریٹ کیا ہے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلنگ کے میتھڈ میں ہم نے یہ یو آر ایل لکھا تھا یہ یو آر ایل بنایا تھا اور یہ یوزر کے سامنے جا کے اس کو نظر آ رہا ہوگا اب اس یو آر ایل کے ساتھ آپ دو تین طریقے سے انفارمیشن اپینڈ کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ you append an extra path information تو پاتھ کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹری اسٹرکچر کیا ہے آگے میری اپلیکیشن کا تو جیسے H C T P slash slash server port slash servlet slash rewrite یہ جیسے میرا اوریجنل یو آر ایل ہے اس کے آگے میں نے سلیش ڈال کے ون ٹو تھری لکھ دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پاتھ میں ایک ایڈیشن ہو گئی ہے پہلے میں بتا رہا ہوں کہ میرا جو ریسورس ہے یہ پیج یا یہ سرولیٹ جس کے لیے یوزر نے ریکویسٹ کی ہے وہ کس لوکیشن پہ پڑا ہے پہلے میں نے بتایا کہ یہ اس لوکیشن پہ پڑا ہے جہاں پہ میرا سرور ہے اس کے آگے سرولیٹ ڈائریکٹری کے اندر ری رائٹ ڈائریکٹری میں اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں اس کے اندر ون ٹو تھری میں تو جب میں یہ یو آر ایل میرے پاس واپس آئے گا تو میں یہ پاتھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لوں گا اور اس سے میں یہ جان جاؤں گا کہ میرا یوزر کون سا تھا تو جو پاتھ میں میں نے ایکسٹرا انفارمیشن دی ہے وہ بیسیکلی میرے پاس کیا ہے وہ میرے پاس یوزر کی سیشن آئی ڈی ہے تو اس طرح سے میں ایکسٹرا انفارمیشن ایک پاتھ کی شکل میں اپنے یوزر کو دے سکتا ہوں ایک اور طریقہ جس کے تھرو میں دے سکتا ہوں وہ ہے کہ ایک ایڈیشنل پیرامیٹر کے تھرو جب بھی ہمارے پاس یو آر ایلس آتے ہیں آپ نے H T M L form سے ڈیٹا سبمٹ ہوتے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ فیلڈس بنائی تھیں ٹیکسٹ فیلڈس بنائی تھیں اپنے فارم کے اندر اور جب سبمٹ کا بٹن کلک کیا تھا تو وہ ڈیٹا اگر ہمارا میتھڈ گیٹ کا تھا تو وہ ڈیٹا ہمارا یو آر ایل میں اپینٹ ہو کے آگے جاتا تھا یو آر ایل میں ڈیٹا اپینٹ ہونے کا طریقہ کیا تھا یو آر ایل میں ڈیٹا اپینٹ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کوئری اسٹرنگ بنتی ہے وہ کوئری اسٹرنگ ایسے بنتی ہے کہ ایک کویشچن مارک کے بعد اس پیرامیٹر کا نام آتا ہے جو ہماری ٹیکسٹ فیلڈ کا بیسیکلی آئی ڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پیرامیٹر کی ایکولس ٹو کے بعد ویلیو آتی ہے تو اگر ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ فیلڈ ہوگی نیم اور اس میں ویلیو ہوگی عثمان تو اس طرح سے لکھا ہوا آئے گا H T T P colon slash servlet server colon port slash servlet slash rewrite question mark name equals to Usman اس کے بعد پھر آگے فردر جتنی بھی فیلڈس ہیں وہ ساری سامنے آئیں گی یہ سارے پیرامیٹرس تو وہ ہوں گے جو کہ ہمارے H T M L page میں ہوں گے یا ہمارے سولیٹ کے آؤٹ پٹ نے جو H T M L generate کی ہوگی اس میں ہوں گے لیکن ہم اپنے ایڈیشنل پیرامیٹرس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے I D equals two one two three ڈال دیا ہے تو یہ ہم نے یوزر کی session I D as an extra parameter append کروا دیا اور یوزر کو بھیج دی ہے سملرلی ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے کہ بجائے کہ پیرامیٹر کے یا پاتھ کے انفارمیشن بھیجیں ہم سیمی کولن یا کوئی اور اس طرح کے اسپیشل کریکٹرز ڈال کے اپنی انفارمیشن اپینڈ کر دیں اور اس کے بعد اس انفارمیشن کو ہمارا سرور ریٹریو کر لے گا تو ہم نے یہ دیکھا کہ U R L rewriting کے ڈفرینٹ میتھڈس کیا ہو سکتے ہیں کس طریقے سے ہم یو آر ایل میں انفارمیشن اپینڈ کر سکتے ہیں میں اس کی اس وقت ایگزامپلس میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارے پاس آگے بھی کافی چیزیں ہیں ابھی کور کرنے کے لیے ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی ایگزامپل آپ کو دے دیں گے جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یو ایل میں ری رائٹ کی جاتی چیز کیوں میں ان کی ڈیٹیلس میں نہیں جا رہا اس لیے کہ آگے بھی آج ہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک اے پی آئی ہے سیشن ٹریکنگ کا جو کہ ہماری بہت ساری جو ہے پرابلمس کو وہ سالو کر دیتا ہے تو ہم وہ اے پی آئی میجرلی یوز کر رہے ہوں گے یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ تھوڑا بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے پہلے یہ کام کیا جاتا تھا تاکہ سیشن کی انفارمیشن مینٹین ہو سکے کوکیز کیونکہ اسٹل یوز ہو سکتی ہیں یوز ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا لیکن U R L rewriting جو ہے اس کی ایک بھی ایگزامپل ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے U R L rewriting کے تھوڑے سے جو ڈرا بیکس یا اس کی لمیٹیشنز ہیں وہ میں ضرور البتہ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ U R L rewriting میں انفارمیشن آپ پرسسٹ نہیں کروا سکتے پرماننٹلی سیو نہیں کر سکتے وہ تب تک ہی انفارمیشن آ جا رہی ہے جب تک کہ ہمارے پاس سیشن چل رہا ہے یوزر کا جیسے ہی سیشن ختم ہوگا وہ انفارمیشن بھی نہیں ہوگی کوکیز میں یہ تھا کہ کوکیز کی اگر ہم ٹائم پیریڈ یا میکس ایج سیٹ کر دیتے ہیں تو کوکی جو ہے وہ جب براؤزر بند ہو جاتا ہے تب بھی کوکی یوزر کی مشین پہ پڑی رہتی ہے اور نیکسٹ ٹائم جب ہم اس براؤزر وہ براؤزر ہماری ویب سائٹ کو ایکسیس کرتا ہے تو وہ کوکی سے انفارمیشن ہمیں اویلیبل ہوتی ہے but in case of a U R L rewriting mechanism the information is not persistent it exists for as long as the user maintains session with our web server تو ایک یہ اس کی لمیٹیشن ہے پھر یہ کہ یو آر ایل کے تھرو جب ڈیٹا جانا ہے یو آر ایل میں ڈیٹا اپینڈ ہو کے جانا ہے تو شروع میں ہم نے شاید آپ کو یاد اور ڈسکس کیا تھا کہ we've got two different methods to send data to our to our web server two two main method ایک گیٹ کا تھا اور ایک پوسٹ کا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پوسٹ میں تو جو ڈیٹا ہے وہ ریکویسٹ کا پارٹ بن کے جاتا ہے اس کی باڈی کا پارٹ بن کے جاتا ہے whereas compare to post get میں جو ڈیٹا ہے وہ یو آر ایل کا پارٹ بن کے جاتا ہے یو آر ایل کے ساتھ اپینڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یو آر ایل میں کچھ چیز ایڈ کر رہے ہیں تو آپ سرولیٹ کے اندر صرف ڈو گیٹ کا میتھڈ جو ہے اس کے بیسیکلی آپ گیٹ کے میتھڈ کے تھرو صرف ریکویسٹ یہاں پہ بھیج رہے ہیں تو یہ ایک انفو یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی ایک اور جو چیز آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یوزر بک مارک کر لے پیج کو تو پھر کیا ہوگا so if the user bookmarks page اور وہ لنک کو سیو کر لیتا ہے اور پھر کافی دیر بعد ریٹرن کرتا ہے اس پیج کے اوپر تو اب تک تو ہمارے پاس سرور کے اندر اس کے سیشن یا اس کا ڈیٹا اسٹرکچر نہیں پڑا ہوگا کیونکہ وہ ہم تھوڑی دیر بعد ایکسپائر کر دیں گے تو اب یوزر تو ہمیں ایک سیشن آئی ڈی ایسی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی اور یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی سیشن آئی ڈیز کو ریسائکل ہیں تو وہ سیشن آئی ڈی ہم نے کسی اور کو اسائن کر دی ہے تو یہاں پہ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ اگر یوزر پیج کا لنک سیو کر لیتا ہے اور دوبارہ اس پیج پہ آتا ہے تو وہ ایک ایسی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہوگا جو کہ ہمارے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی اور اگر پروگرامنگ اس طرح کی نہیں ہوئی ہوئی کہ ہر دفعہ unique session I D generate ہو رہی ہو تو مے بی وہ ایسا کوئی سیشن آئی ڈی بھیج رہا ہو جو کہ اس وقت کوئی اور یوزر بھی استعمال کرے تو ایک یہ پرابلم یہاں پہ بھی آ سکتی ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یو آر ایل آپ بھیج رہے ہیں سرولیٹ کے تھرو ان کو آپ کو ری رائٹ کرنا پڑا ہے that is difficult to actually write as well as اس میں کمپٹیشنل ایکسپینسونیس بھی آ جاتی ہے اور کمیونیکیشن اوور ہیڈ بھی اس میں آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ U R L rewriting جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے بار بار کوئی انفارمیشن ٹرانسفر کرنے کے لیے یو یو آر آر کے کے ساتھ L information append the session I D with R L and we will send it to the client the client when the client will click on that U R L along with other information he or she will also be sending or her session آئی ڈی اور وہ جو ہمارا پرپز تھا کہ بار بار جو سیشن آئی ڈی یوزر کے پاس جا کے واپس ہمارے پاس آئے ہمیں مل جائے سیشن آئی ڈی تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں اور سیشن یوزر کے سیشن کو مینٹین کر سکیں وہ پرپز یہاں پہ سالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیشن آئی ڈی بار بار ہمارے پاس آ رہی ہے ایک اور طریقہ جو ہم یوزر کی سیشن آئی ڈی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں that is hidden form field hidden form field ابھی تک آپ نے فارم کی ایسی ان پٹ فیلڈ دیکھی ہیں جو کہ یوزر کو نظر آ رہی ہوتی ہیں but we can also generate hidden form fields hidden form field میں ہوتا یہ کہ ایک ایسی فیلڈ ہوتی ہے ایک ایسی ان پٹ ٹائپ ہوتی ہے جو کہ ٹیکسٹ فیلڈ کی طرح جس کی ویلیو تو ہوتی ہے but that is not rendered by your browser آپ کا براؤزر اس کو یوزر کو نہیں دکھاتا and that is why we call it hidden form field form کی ایسی فیلڈ ہیں جو کہ ہڈن ہے تو جب ہمارا servlet output generate کر کے بھیج رہا ہے کلائنٹ کو تو اس آؤٹ پٹ کے اندر what we can do is we can write several hidden fields hidden fields رکھ سکتے ہیں وہ آؤٹ پٹ میں جائے گی تو صحیح یوزر کو لیکن یوزر کو نظر نہیں آئے گی تو ہم اس آؤٹ پٹ میں بہت ساری ہڈن فیلڈس رکھ سکتے ہیں اس ہڈن فیلڈ کے اندر ہم اس کا سیشن آئی ڈی یوزر کا سیشن آئی ڈی اسٹور کر سکتے ہیں تو جب ہڈن فیلڈ یوزر تک پہنچی ہم نے یوزر کا سیشن آئی ڈی اس میں رکھا ہوا تھا وہ بھی کلائنٹ پہ پہنچ گیا اب یوزر جب سبمٹ کرے گا دوبارہ ڈیٹا میرے سرور کے اوپر دوبارہ ڈیٹا میرے سرولیٹ کو تو ہڈن فیلڈس کا ڈیٹا بھی واپس میرے پاس آئے گا جب ہڈن فیلڈس کا ڈیٹا میرے پاس آ گیا تو جس طرح میں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے کسی آرڈنری فیلڈ کا ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتا ہوں اسی طرح میں ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے ہڈن فیلڈ کا ڈیٹا بھی ایکسٹریکٹ کر سکتا ہوں تو ہر دفعہ آؤٹ پٹ بھیجتے ہوئے I send a hidden field to the user اس ہڈن فیلڈ میں کیا ہوگا اس ہڈن فیلڈ میں سرور یوزر کی سیشن آئی ڈی رکھوا کے یوزر کو بھیج دے گا یوزر جب ڈیٹا سبمٹ کرے گا وہاں سے واپس ہڈن فیلڈ کا ڈیٹا بھی واپس آئے گا اس کا مطلب ہے کہ جو سیشن آئی ڈی پہلے وہاں گئی تھی اب میرے پاس واپس آ گئے تو آ, ساری جو بات کا کا جو ہے کرکس وہ یہی ہے کہ ہمیں بار بار سیشن آئی ڈی بھیجنی ہے اور منگوانی ہے کیونکہ ڈیٹا اسٹرکچر سارا ڈیٹا تو ہمارے پاس مینٹین ہو رہا ہے وہ ڈیٹا کس کا ہے اور کس ریکویسٹ سے تعلق رکھتا ہے اور کس سیکوینس آف ریکویسٹ سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کے لیے سیشن آئی ڈی چاہیے جو کہ باہر ریکویسٹ کے ساتھ یوزر کو ہمیں بھیجنی ہوتی ہے کیونکہ یوزر کی ساری ریکویسٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں آپ جائیں آپ ورچوئل یونیورسٹی آئیں آپ بتائیں جی کہ مجھے آپ یہ والے نوٹس دے دیں یا مجھے ہینڈ آؤٹس دے دیں دے دیے دوبارہ یہ ہینڈ آؤٹس دے دیں پھر آئے تیسری دفعہ یہ والے ہینڈ آؤٹس دے دیں ہر دفعہ وہ آپ کو ہینڈ آؤٹس دیتے جائیں گے لیکن تب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ ہی نے تینوں ہینڈ آؤٹس لیے ہیں کہ اگر آپ پہلی دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے تھے آپ نے تب بھی اپنی آئی ڈی رکھوائی اپنے آئی ڈی بتایا دوسری دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے تب بھی آپ نے آئی ڈی بتایا تیسری دفعہ جب آپ ہینڈ آؤٹس لینے آئے آپ نے تب بھی آئی ڈی بتایا تو آپ ہر ریکویسٹ کے ساتھ اپنا آئی ڈی یہاں پہ بتا رہے ہیں اس لیے یو وی یو والوں کو پتا ہے کہ پچھلے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے تھے یہ والے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے یہ والے ہینڈ آؤٹس بھی آپ نے لیے سیمسٹر ون کی فی بھی آپ نے جمع کرائی ہے سیمسٹر ٹو کی بھی کروائی ہے سیمسٹر تھری کی بھی کروائی ہے کیونکہ کیونکہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ ہر فی جمع کرواتے ہوئے آپ کا آئی ڈی اس پہ لکھا ہوا ہے سملرلی یوزر کا سارا ڈیٹا اسٹرکچر مینٹین ہو رہا ہے سرور پہ لیکن وہ ہر ریکویسٹ کے ساتھ اپنا آئی ڈی ہمیں بھیجتا ہے جو کہ ہم نے پہلی دفعہ اس کو اسائن کر دیا ہوتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی یوزر ہے جسے ہم بات کر رہے ہیں سلائڈ پہ جس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں کہ ہڈن فیلڈس کیسے لکھی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ input type equals to hidden name equals to anything اور value equals to anything تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہڈن فیلڈ بنا لیں جس کی ٹائپ ہوگی ہڈن اس کو آپ نیم دے سکتے ہیں سیشن آئی ڈی کا یا جیسے ہم نے جے سیشن آئی ڈی رکھا تھا اور سملرلی آپ اس کو کوئی بھی ویلیو اسائن کر سکتے ہیں جب آپ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کر کے لکھیں گے یہ والی ایچ ٹی ایم ایل تو کیا ہوگا کہ یہ ہڈن فیلڈ چلی جائے گی یوزر کو یوزر جب اس کو سبمٹ کرے گا تو یہ ہڈن فیلڈ کی ویلیو بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی اس ڈیٹا کے ساتھ ساتھ جو کہ یوزر نے ہمیں بھیجا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو تین دو تین میتھڈ ڈفرینٹ ڈسکس کیے ہیں U R L rewriting کا ہڈن فارم فیلڈ کا کوکیز کا میتھڈ ڈسکس کیا ہے for getting information from the user cookie is a way of also storing some persistent data on the user's machine اس کی مشین پہ ہم کچھ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں otherwise U R L rewriting اور ہڈن فارم فیلڈس یہ سیشن ٹو سیشن ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں جب تک یوزر ہمارے ساتھ کنیکٹیڈ ہے جس پیج سے ڈیٹا آ رہا ہے وہاں سے انفارمیشن ملے گی پرماننٹلی انفارمیشن کہیں اسٹور نہیں ہو رہی کوکیز اگر آپ یوز کریں تو کوکیز دو طرح کی آپ بنا سکتے ہیں سیشن کوکیز بھی بنا سکتے ہیں اور پرسسٹنٹ کوکیز بھی سیشن کوکیز صرف وہیں تک رہتی ہیں جب تک یوزر کا کنیکشن رہتا ہے پرسٹنٹ کوکیز کی آپ ایج سیٹ کرتے ہیں کہ اس نے کب ایکسپائر ہونا ہے that can be one day two day three day four days تو وہ اتنی ایج کے لیے اتنی دیر کے لیے اپنے آپ کو کلائنٹ کی مشین پہ سیو کر لیتی ہے اب سرولیٹ کی اے پی آئی آپ کو ایک بہت ہی اچھا سولوشن دیتی ہے ایک ایزی سولوشن دیتی ہے سیشن ٹریکنگ کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے ایچ ٹی پی سیشن کا ایک object H T P session کا آبجیکٹ ایک وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو بیسیکلی ہمارے پاس سرور سائٹ پہ اویلیبل ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ہم یوزر کی ساری انفارمیشن رکھتے ہیں تو وہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر آپ کو ہم نے دکھائے تھے بناتے کہ ایک گلوبل ٹیبل تھا ایک ہمارا یوزر کا ٹیبل تھا جس میں یوزر کی انفارمیشن تھی وہ ہمیں سارا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ساری انفارمیشن یہاں پہ خود ہی مینٹین ہوگی یہ خود ہی ایک ڈیٹا اسٹرکچر اس نے ہمیں سیشن کی فارم میں دے دیا ہے will put the users different identities جو بھی اس نے یوزر کی جو انفارمیشن ہے we we will will put that in session object retrieve from the we will retrieve it from the session object I D کا کیا بنے گا پچھلی دفعہ تو آئی ڈی جو تھی وہ ہم نے ہڈن فارم فیلڈس کوکیز یا U R L rewriting کے تھرو خود ہی بھجوائی تھی خود ہی اٹھائی تھی اور جب آپ سیشن ٹریکنگ کا میکینزم یوز کر رہے ہوں گے H T T P session use کر رہے ہوں گے تو یہ کام آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوگا کہ آئی ڈی یوزر کو جا بھی رہی ہوگی اور وہاں سے آ بھی رہی ہوگی انڈر لائن لیئر پہ ایچ ٹی پی سیشن بھی جو ہوتا ہے وہ کوکیز کا یا U R L rewriting کا میکینزم یوز کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس سلسلے میں ذرا آپ کو زحمت سے بچا لیتا ہے you don't have to explicitly create a session I D and send it to the user and then retrieve it and then parse the air the U R L or get that value from the cookie اور پھر اس کو آپ کو اس طرح یہ سارا جو کام ہے یہ جو ساری ڈیٹیلس ہیں یہ آپ سے ہائڈ ہو جاتی ہیں ایچ ٹی پی سیشن کا آبجیکٹ ہمارے لیے یہ کام خود کر دیتا ہے اب جب ہم سیشن پہ بات کریں تو سیشن کے ساتھ کام کرنے کے تین چار بہت سمپل سے اسٹیپ ہیں آپ اگر ایسی اپلیکیشن میں ہر اپلیکیشن میں سیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کی اپلیکیشن ایسی ہے جس میں ایک ریکویسٹ کا دوسری ریکویسٹ سے تیسری ریکویسٹ سے چوتھی ریکویسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے you don't need sessions but if you need session what you can do is you can get your session object as a first step then you can manipulate the session object آپ اس میں ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اس میں سے ڈیٹا نکال سکتے ہیں ڈیٹا کو چینج کر سکتے ہیں and then as a last step you can terminate that session object تو ہم یہ اسٹیپس دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کوڈ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہ کوڈ کے اندر یہ سارا کام ہم لکھ سکتے ہیں and then we'll come to an example so H D P session ہمارے لیے بہت سارے کام کر دیتا ہے بہت ساری ہماری زندگی آسان کر دیتا ہے because we don't have to explicitly deal the U R L rewriting mechanism we don't have to explicitly deal with the cookie mechanism اور ہڈن فارم فیلس یہ سارا کام ہمارا آٹومیٹیکلی بہائنڈ دا سینس ہو رہا ہوتا ہے سملرلی جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہمیں بنانے پڑتے ہیں خود سے یوزر کا ڈیٹا وغیرہ سیو کرنے کے لیے وہ بھی ہمارے پاس آلریڈی بلٹ ان مل جاتے ہیں تو it's a higher level solution higher level A P I to solve the session tracking problem let see what do we have to do in case we need to use H T P session تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہمیں یوزر کا سیشن گیٹ کرنا ہے یا یوزر کا سیشن کریٹ کرنا ہے ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے گیٹ سیشن کا we we are are doing calling request get session اور اس کو ہم ایک پیرامیٹر پاس کر رہے ہیں ٹرو یا فالس یہ ٹرو یا فالس ہم کب پاس کرتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ریکویسٹ آٹ گیٹ سیشن کا میتھڈ جو ہے یہ آپ کو ایک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا جس کی ٹائپ ہوگی H T T P session so you can see that we have receive the return of request at get session in H T T P session type variable known as sess تو اگر آپ نے یوزر کا سیشن کریٹ کرنا ہو تو پہلی لائن جو آپ کو کال کرنی پڑے گی that will be request dot get session ہے اب ٹرو یا فالس کا یہاں پہ کیا کام ہے اگر آپ یہاں پہ ٹرو پاس کرتے ہیں تو اگر یوزر کا پہلے سے سیشن کریٹڈ ہے تو وہ سیشن آپ کو مل جائے گا اور اگر یوزر کا پہلے سے سیشن کریٹڈ نہیں ہے تو ایک نیا سیشن کریٹ ہو کے آپ کو مل جائے گا یہ پہلے سے سیشن کریٹ ہونے والی کیا ایگزامپل ہے یہ کہ اگر یوزر نے ہمیں ریکویسٹ ون ہے ریکویسٹ ٹو ہے ریکویسٹ تھری ہے ریکویسٹ فور ہے اور اس کا سیشن ریکویسٹ ون میں کریٹ ہو گیا تھا تو ریکویسٹ فور کے اندر یہاں پہ ہمیں وہی سیشن مل جائے گا لیکن اگر اس کا سیشن پہلے کریٹ نہیں ہوا ہوا تو وہاں پہ ہمیں ایک نیا سیشن وہ بنا کے ریٹرن کر دے گا اور فالس اگر یہاں پہ بھیجیں گے تو ہمارے پاس کرنٹ سیشن اگر یوزر کا ایگزٹ کرتا ہے تو وہ ہمیں ریسیو ہو جائے گا اگر یوزر کا کرنٹ سیشن ایگزٹ نہیں کرتا تو ہمیں یہاں پہ نل آبجیکٹ ایک ریسیو ہوگا نیا سیشن نہیں بنا کے ملے گا ایک دفعہ ہمارے پاس سیشن مل گیا تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اس سیشن میں انفارمیشن اسٹور کیسے کر سکتے ہیں سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ جو ہے سیس ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ یہ جو سیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہے it can be used to store information inside a session this set attribute method takes two values one is a key and the other is value so key value pair یہ ہمارے پاس لیتا ہے so it's like a hash map and you can store any kind of object inside it جیسے ہیش میپ کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں بالکل یہ ویسے ہی کام کرے گا کی ویلیو پیئر لے گا تو یوزر سے جو بھی انفارمیشن ہم نے لینی ہے اس کی ایک کی بنا کے وہ ویلیو ہم یہاں پہ اسٹور کر سکتے ہیں اب آپ اپنے سیشن پہ ایٹریبیوٹ سیٹ کرنے کا طریقہ دیکھ لیا اگر اسی طرح ہمیں سیشن سے ایٹریبیوٹ گیٹ کرنا ہے تو جیسے ہیش میپ سے گیٹ کرتے تھے ویسے سیشن ڈاٹ گیٹ ایٹریبیوٹ کا فنکشن یہاں پہ کال کریں گے اور اس کو وہ کی پاس کریں گے جس کے اگینسٹ ہم نے ویلیو ریٹریو کرنے ہیں سیس آئی ڈی جو تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے اسٹیپ میں ہماری کی تھی ون ٹو تھری ہماری ویلیو تھی تو اب ہم اگر کی پاس کریں گے سیس آئی ڈی تو ہمارے پاس ویلیو ریسیو ہو جائے گی ون ٹو تھری دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ کیونکہ ہم نے اس کو ایز اے اسٹرینگ پاس کیا ہے تو جب ہم اسے ریٹریو کریں گے تو اس کو کاسٹ کرنا پڑے گا اسٹرینگ میں بیکاز سیشن جو ہے یہ ہمیں ریٹرن کرے گا ایک آبجیکٹ آئی ایم شیور کہ آپ اس کاسٹنگ سے اب فیملیئر ہوں گے چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جب ہم سیشن کو یوز کر چکے ہوں گے سیشن کے ساتھ ہم نے کام کر لیا ہوگا تو یہ ہم سیشن کو ٹرمینیٹ کر دیں گے ٹرمینیشن دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک ٹرمینیشن ہے آٹومیٹک یہ آٹومیٹک ٹرمینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے ویب سرور کے اندر یا جس طرح سے بھی آپ کا سرور کنفیگر ہوا ہوا ہے وہاں پہ ایک ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم کے بعد سیشن ایکسپائر ہو جائے تو بلیٹ سے ٹام کیٹ کے اندر ہم ٹائم سیٹ کر دیتے ہیں 30 منٹس کے بعد تو 30 منٹس کے بعد سیشن آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جائے گا اگر آپ سیشن کو آٹومیٹکلی ایکسپائر نہیں کروایا ہوا یا سیشن کو آٹومیٹک ایکسپائر ہونے میں بھی دیر ہے اور آپ سیشن کو فوراً ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں تو سیس ڈاٹ ان ویلیڈیٹ یہ میتھڈ آپ کال کریں گے جو ان ویلیڈیٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمارے سیشن کے آبجیکٹ کو ایکسپائر کر دے گا اس کو انویلڈ بنا دے گا تو سیشن ہینڈلنگ کے اندر یہی چار چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں کہ ایک آپ نے سیشن کا آبجیکٹ ریسیو کر لیا آبجیکٹ کریٹ کر لیا پھر اس میں آپ نے ویلیو اسٹور کرا دیں اس میں سے ویلیوز ریٹریو کر کے اگر آپ نے ان کے ساتھ کوئی پروسیسنگ کرنی ہے وہ پروسیسنگ پرفارم کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا تو یہ سیشن کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے کوڈ دیکھے ہیں ہم ایک پہلے چھوٹی سی ذرا ریلیٹو اسمال سی ایگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پھر تھوڑی سی ایک کوشش کریں گے اگر آج ٹائم ملتا ہے کہ ایک بڑی ایگزامپل بھی ڈسکس کریں کیس اسٹڈیز ہم جا کے کریں گے آگے جب تھوڑا سا ساتھ جی ایس پی بھی انکارپوریٹ کو ہو جائے گا تو ہم یہ جو آپ کے ساتھ ایگزامپل ڈسکس کرنے لگے ہیں سیشن مینٹین کرنے کی یہ صرف آپ کو فیملیئر کرانا ہے کہ کیسے سارا کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن ہے جس میں یوزر بار بار ایک ہی پیج کو ایکسیس کر رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ ڈیٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم سیشن آئی ڈی بھی ڈسپلے کرا رہے ہیں جو کہ اس یوزر کو اسائن ہوئی ہوئی ہے ساتھ ہی ہم اس کا کاؤنٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ریکویسٹ نمبر ٹو ہے ریکویسٹ تھری ہے ریکویسٹ فور ہے ریکویسٹ فائیو ہے ریکویسٹ سکس ہے اگر سیشن مینٹین نہ ہوا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ ایچ ٹی پی تو اسٹیٹ لیس پروٹوکول ہے پہلی ریکویسٹ کے بعد دوسری ریکویسٹ یوزر کرے گا تو اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ ریکویسٹ ٹو ہے اور یہ اس یوزر کی ریکویسٹ نمبر ٹو ہے تو سیشن اگر مینٹین ہو رہا ہوگا صرف تبھی یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ کاؤنٹ ڈسپلے کروا سکیں کہ یہ ریکویسٹ نمبر ٹو ہے یہ ریکویسٹ تھری ہے یہ ریکویسٹ فور ہے اور ساتھ سیشن آئی ڈی انڈیکیٹ کرے گا کہ ایک پرٹیکولر یوزر کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو آئیے اس کو ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام کیا جائے گا تو اس وقت ہمارے سامنے جو سولیٹ ہے یہ ایک بہت ہی سمپل سا سولیٹ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے کچھ چیزیں اس میں مسنگ بھی ہوں گی تاکہ آپ کے لیے سمپلسٹی رہے پروسیس ریکویسٹ کے اندر ہم کر کے رہے ہیں کہ اپنے رسپانس کا کانٹینٹ ٹائپ وغیرہ سیٹ کروانے کے بعد ہم نے ایچ ٹی پی سیشن جو ہے اس کو کیا ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن یہ جو ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ سیشن ہے اور اس کو ہم نے ٹرو پاس کیا ہے تو اگر اس یوزر کا پہلے سے کوئی سیشن ایگزسٹ کرتا ہوگا تو ہمیں یہاں پہ وہی سیشن ریٹرن ہو جائے گا اور اگر اس یوزر کا سیشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہوگا تو ہمیں ایک نیا سیشن کریٹ کر کے یہاں پہ مل جائے گا اس کے بعد ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ یوزر کا کوئی کاؤنٹر پہلے سے پڑا ہوگا اس کاؤنٹر کو ہم نے سیشن کاؤنٹ کا نام دے دیا ہے اور اس کاؤنٹر کی ویلیو کو ہم نے سیشن والے آبجیکٹ میں سے نکالنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب سیشن والے آبجیکٹ میں سے کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں that is get attribute method تو گیٹ ایٹریبیوٹ میتھڈ ہم نے کال کیا اور اس کو سیشن کاؤنٹ پاس کر دیا ہے ایز اے کی اس کی کے اگینسٹ سیشن میں کیونکہ صرف آبجیکٹ اسٹور ہو سکتے ہیں تو ہمیں جو ویلیو ملے گی that will be an integer object primitive int نہیں ہوگا ایک انٹیجر آبجیکٹ ہم اس کے اندر سیو کریں وہ انٹ یہاں پہ ہمیں مل جائے گا اس کو ہم نے انٹیجر آبجیکٹ کے اندر سیو کیا ہے جس کا نام نے رکھ دیا ہے ایکسیس کاؤنٹ اب یہاں پہ جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یوزر کی یہ پہلی ریکویسٹ ہوئی تو پہلی ریکویسٹ کی دفعہ تو نیا سیشن بنے گا اور اس میں کوئی سیشن کاؤنٹ کا کوئی ایٹریبیوٹ بھی اویلیبل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یوزر کی یہ پہلی ریکویسٹ ہے تو ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو یہاں پہ ہمیں نہ لائے گی وہاں پہ ایکسیس کاؤنٹ ہمیں کچھ نہیں ملے گا تو اس کے لیے ہم نے اگر یہ یوزر پہلی دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہے ایف کنڈیشن لگائی ہے if access count double equals to null کہ اگر یہ ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو نہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے پہلی دفعہ ایکسیس کیا ہے تو ہم کیا کریں کہ ایکسیس کاؤنٹ کا انٹیجر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک جو اسٹرنگ ہیڈنگ ہے وہ بھی سیٹ کر رہے ہیں welcome newcomer access count کا ہم نے جو نیا انٹیجر بنایا اس کو ہم نے اپنی اسٹارٹنگ ویلیو دے دی ہے اس کے ساتھ اگر یہ یوزر کی پہلی ریکویسٹ نہیں ہے تو پھر ہم نے ہیڈنگ کی ویلیو سیٹ کر دی ہے ویلکم بیک اور ایکسیس کاؤنٹ اب ہمیں نل نہیں ملا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے یہ پیج دوسری دفعہ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ ایکسیس کیا ہے تو اب ہم جو یوزر کو چیز دکھا رہے ہیں جو یوزر کو ویلیو دکھا رہے ہیں وہ ہے ایک پرانی ویلیو میں ایک انکریمنٹڈ ویلیو تو ہم جو ایکسیس کاؤنٹ کی ہمیں جو ویلیو ملی ہوئی ہے جو ایکسیس کاؤنٹ کا ہمیں انٹیجر ملا ہوا ہے اس کی ہم لے رہے ہیں انٹ ویلیو بیکاز یہ ایک کلاس ہے اور اس کی اگر ہمیں پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ چاہیے تو access count dot int value میں ہم پلس ون کریں تو اگر یہ یوزر کی تھرڈ ایکسیس ہوگی تو انٹ ویلیو میں آ رہا ہوگا access count dot int value میں آ رہا ہوگا ٹو ٹو پلس ون یہاں پہ تھری ہو جائے گا اگر یہ یوزر کی ففتھ ایکسیس ہوگی تو access count dot int value میں آئے گا فور اور فور پلس ون اے کے فائیو ہو جائے گا ایک نیا انٹیجر بناتے ہیں اور اب ایکسیس کاؤنٹ کی نئی ویلو وہ ہو گئی ہے تو ایکسیس کاؤنٹ کی پرانی ویلو میں ہم نے ایک ایڈ کیا ہے اور وہ جو ایک ایڈ کر کے نیا انٹیجر بنا ہے اس کو ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کو اسائن کر دیا ہے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے اس ایکسیس کاؤنٹ کو سیشن کے اندر سیٹ کروا دیا ہے تاکہ یوزر جب دوبارہ اس پیج پہ آئے دوبارہ اس پیج پہ ریکویسٹ بھیجے یا دوبارہ اس پیج کو ریفریش کرے تو اس ایکسیس کاؤنٹ کی ہمیں ویلیو اویلیبل ہو تو سیشن ڈاٹ سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ ہم نے کال کیا ہے سیٹ ایٹریبیوٹ کا میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم نے سیشن کے اندر کوئی ویلیو رکھوانی ہو اور سیشن کاؤنٹ کی جو کی ہے اس کے اگینسٹ ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو رکھوا دی ہے تو یوزر نے جو اتنی دفعہ اس پیج کو ایکسیس کیا ہے وہ ویلیو ہوگی ایکسیس کاؤنٹ کے اندر پڑی اور اس ویلیو کی جو کی ہے جس کی کے تھرو ہم اس ویلیو کو ایکسیس کریں گے اس کا نام ہے سیشن کاؤنٹ یہ سیشن کاؤنٹ وہی کی ہے جو کہ ہم نے اسٹارٹ میں استعمال کی ہے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو ریٹریو کرنے کے لیے اچھا اب ہمارے پاس ایکسیس کاؤنٹ کی جب ویلیو آ گئی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا رسپانس کا رائٹر آبجیکٹ گیٹ کرتے ہیں اور اس یوزر کی سیشن آئی ڈی کو اور اس ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو کو پرنٹ کرا دیتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کیا ریکویسٹ کا سیکوینس مینٹین ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جو آؤٹ پٹ جنریٹ کی ہے ایچ ٹی ایم ایل کی out dot print L N والے میتھڈ کے اندر اس میں ہم نے ایک میتھڈ کال کیا ہے session dot get I D تو یوزر کی جو بھی آئی ڈی ہوگی جو کہ سیشن نے آٹومیٹکلی جنریٹ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہم یوزر کی آئی ڈی جنریٹ کرتے تھے کوکی کے اندر یا ہڈن فارم فیلڈ کے اندر یا یو آر ایل ویو رائٹنگ کے اندر وہ ویلیو ہم مینولی خود سے جنریٹ کرتے تھے یہاں پہ ہمارے پاس وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسیس کاؤنٹ کی ویلیو بھی پرنٹ کرا دی ہے دوسرا آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی گلوبل ٹیبل ہے نہ کوئی یوزر کے لیے ہم نے ٹیبل بنایا بلکہ سیشن کا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر ایک بلٹ ان ہیش میپ ہے اور اس ہیش میپ کے اندر ہی ہم نے یوزر کی ساری ویلیوز سیو کر دی ہیں تو وہ بہت سارا کوڈ جو کہ ہمیں hidden form fields U R rewriting یا کوکیز میں لکھنا پڑتا ہے وہ یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو گیا ہے اس کی ذرا ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو سیشن کی جب ایگزامپل کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس میں سیشن آئی ڈی پرنٹ ہوا ہوا ہے یہ یوزر کا سیشن آئی ڈی ہے اور نمبر آف ایکسیسز آ رہا ہے ون تو نمبر آف ایکسیسز ہمارے پاس اس وقت ایک ہے کیونکہ ایک ہی ریکویسٹ کی ہے اگر ہم آپ اس کو ریفریش کرتے ہیں تو ایک نئی ریکویسٹ کی ہوگی جتنی دفعہ آپ ریفریش کرتے ہیں اتنی دفعہ ایک نئی ریکویسٹ آتی ہے جیسے جیسے ہم اس کو ریفریش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نمبر آف ایکسیسز بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سرولیٹ کو یاد ہے کہ اس براؤزر نے ہمیں پہلے ریکویسٹ بھیجی ہے اس براؤزر نے اس سے بھی پہلے ریکویسٹ بھیجی تھی تو وہ اس براؤزر کی ریکویسٹ کو یاد رکھ رہا ہے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک نیا یوزر آئے تو کیا کام ہوگا کیا اس کا لیدر سیشن مینٹین ہوگا یا نہیں ہم ایک اور براؤزر ونڈو کھولتے ہیں اور اس میں اس یو آر ایل کو ایکسیس کرتے ہیں آپ کے سامنے جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس میں دونوں کی سیشن آئی ڈیز ڈفرینٹ ہے تو پچھلے اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں اور یہ والی آؤٹ پٹ دیکھیں تو ان دونوں کی سیشن آئی ڈیز میں ڈفرینس ہے اور اگر آپ یہاں پہ نمبر آف ایکسیسز دیکھیں تو اس وقت اس کی ایکسیس ون ہے جب ہم اس کی ایکسیس کو چینج کرتے ہیں اس پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو اس پیج کی ایکسیس چینج ہو رہی ہے دوسرے پیج کے کاؤنٹر پہ کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر یوزر کا علیحدہ علیحدہ سیشن مینٹین ہو رہا ہے اس کی ریکویسٹ کا سیکوینس علیحدہ علیحدہ یاد رکھا جا رہا ہے ہر یوزر کی ڈیٹا کی ویلیو علیحدہ علیحدہ سے سیشن میں سیو ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے سیشن کی سیشن ٹریکنگ کی ایک ایگزامپل دیکھی ہے جس میں ہم یہ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں کہ یوزر کتنی دفعہ آ کے ہیٹ کرتا ہے اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ پچھلی ریکویسٹ اسی یوزر نے کی تھی تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا نمبر کیا ہے تو سیشن میں ہم یہ چیزیں مینٹین کر سکتے ہیں ایک اور بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہم آپ کو کوشش کر کے دکھاتے ہیں کہ اگر ٹائم بھی ہمیں ملتا ہے کہ کیا ہم یوزر کی شاپنگ کارٹ کی فارم میں کس طرح سے انفارمیشن اسٹور کر سکتے ہیں فل فلیج شاپنگ کارٹ کا کوڈ ریلیٹیولی ہیوج کوڈ ہم آپ کو اس کا جاوا فائل یا اس کا آپ کو ہینڈ آؤٹ میں دے دیں گے انفارمیشن کہ کیسے آپ نے وہ لکھنا ہے آپ کی ریفرنس بکس میں بھی اویلیبل ہوگا وہ code just to show you کہ آپ شاپنگ کارڈ کو کیسے یہاں پہ کر سکتے ہیں اور ایک آدھا کانسیپٹ اور ڈلیور کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا شاید یہاں پہ آپ کو کوڈ دکھائیں ابھی جو چیز میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیشن ٹریکنگ کا تو آپ نے میکنزم دیکھا کہ ہمیں H T P get request dot get session کرتے ہیں تو H T T P session ہمارے پاس آ جاتا ہے سیشن کے اندر ہم ایٹریبیوٹ سیٹ کر سکتے ہیں ایٹریبیوٹ ریٹریو کر سکتے ہیں امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ سیشن جو ہے انڈر لائن لیئر پہ کوکیز کو یا U R L rewriting کو ہی استعمال کر رہا ہوتا ہے اب اگر آپ کے براؤزر میں کوکیز پہ ہم نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کوکیز جو ہیں وہ پرائیویسی ایک تھریٹ ہے وہ سیکورٹی تھریٹ تو نہیں ہے لیکن پرائیویسی کے پوائنٹ آف ویو تھریٹ ہے کہ بہت سارے یوزرس نہیں چاہتے کہ ان کی انفارمیشن بار بار جائے تو وہ کیا کرتے ہیں یا کیونکہ کیونکہ اس میں خالی سیشن آئی ڈی تو نہیں اسٹور ہوتی بہت ساری چیزیں آپ اور بھی اسٹور کر سکتے ہیں یوزر کا نام یوزر کا پاس ورڈ بہت ساری چیزیں آپ اسٹور کر سکتے ہیں یوزر نے کس طرح کے ایڈس کو کلک کیا ہے یوزر نے کس طرح کی سائٹس دیکھی ہیں آپ بہت کچھ اسٹور کر سکتے ہیں یہ بات تو یوزرز کئی دفعہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرائیویسی انفارمیشن یہ جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے یہ بار بار یہ لوگوں میں جائے یا لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو تو وہ کوکیز کو ڈسیبل کر دیتے ہیں اب اگر کوکیز کو ڈسیبل کر دیا جائے تو تھریٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ براؤزر جو ہے آپ کا یہ ویب سرور جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سوئچ کر جاتا ہے U R L rewriting کے میکینزم پہ تو ویسے تو آپ کا جو سرور ہے وہ کوکیز کو استعمال کرتا ہے ٹرائی کرتا ہے کہ کوکیز یوز ہو جائیں یوزر کی سیشن مینٹین کرنے کے لیے کوکیز کو وہ انڈر لائن یوز لیئر پہ یوز کر رہا ہوتا ہے آپ نے سیشن کے ساتھ ہی کام کرنا ہے اب آپ کا کوکیز کے ساتھ سیشن مینٹین کرنے کے لیے کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ نے ایچ ٹی پی سیشن کے ساتھ کام کرنا ہے ایچ ٹی پی سیشن اپنے سے نیچے خود سے کوکیز کو استعمال کرتا ہے اچھا اب کوکیز ڈسیبل ہو گئیں تو پھر U R L rewriting استعمال ہونی ہے اس کے لیے ہمیں یو آر ایلس کو جو واپس بھیجنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ کچھ ایکسٹرا انفارمیشن اپینٹ کرنی پڑتی ہے اب آپ کہیں گے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ H T T P session ہمارے بہت سارے مسائل حل کر دیتے ہیں تو اگر ایکسٹرا انفارمیشن خود سے اپینڈ کر رہے ہیں ابھی بھی تو پھر فائدہ کیا ہوا تو ایکچولی ہمیں کوئی ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ نہیں کرنی پڑی بلکہ کرنا صرف اتنا ہے کہ جتنے یو آر ایلس ہم بھیجیں واپس یوزر کو ان کو ایک میتھڈ میں سے پاس کر دیں ان کو ایک میتھڈ میں سے گزار دیں تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ایکسٹرا انفارمیشن اس کے ساتھ اپینڈ ہو جائے گی وہ آٹومیٹیکلی سرور ہمارا خود ہی ٹریس کر لے گا خود ہی ساری چیزوں کو مینج کر لے گا اچھا وہ ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنے کے لیے جو میتھڈ میں نے آپ سے کہا استعمال کرنے کا وہ ہے encode U R L کا میتھڈ تو یہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ encode U R L کو کیسے کال کرنا ہے اور اس میں کیا کچھ بھیجنا ہے ہمارے پاس دو ایکچولی میتھڈز ہیں H T T P servlet response provides two methods to perform encoding یہ جو ان ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نے یو آر ایل میں ایکسٹرا انفارمیشن اپینڈ کرنی ہے that will be use to retrieve the session of the user وہ ایکسٹرا انفارمیشن کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے so we've got two methods to perform encoding one is encode U R L and the other one is encode redirect U R L تو یہ encode redirect U R L یہ ایکچولی ان میتھڈس میں کام آئے گا جہاں پہ آپ response dot send redirect کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ response dot send redirect نہیں کر رہے ویسے ہی کوئی یو آر ایل بھیج رہے ہیں out dot print L N کے اندر کوئی یو آر ایل بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ آپ encode U R L کا میتھڈ یوز کریں گے دونوں کو آپ چیک کریں کہ ہم ایک یو آر ایل پاس کر رہے ہیں تو اگر کوکیز انیبل ہوں گی تو سیشن آئی ڈی کوکیز کے تھرو مینٹین ہو جائے گی اگر کوکیز انیبل نہیں ہوں گی تو session I D U R L کے تھرو مینٹین ہوگی اب اگر ہم آپ کو اس کی ایگزامپل دکھائیں تو encode U R L کے میتھڈ کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا یو آر ایل تھا slash servlet slash session tracker تو if you got this U R L slash servlet slash session tracker تو ہم اس کو ان کوڈ کیسے کر سکتے ہیں we can call the response dot encode U R L method اور اس کو یہ اسٹرنگ پاس کر دیں گے جو ہمیں ریزلٹ میں چیز ملی ہے یہ ایک انکوڈڈ یو آر ایل ہے جس کے ساتھ سیشن کی انفارمیشن سیشن کی آئی ڈی اپینڈیڈ ہے تو ہم string E U R L یہاں پہ ہم نے اس کو نام دے دیا پچھلے کا نام تھا یو آر ایل اس کو نام دے دیا ای یو آر ایل اور out dot print L N میں اب ہم اپنا یو آر ایل لکھوانے کی بجائے ای یو آر ایل لکھوائیں گے تو جتنے بھی یو آر ایلس آپ نے یوزر کو بھیجنے ہیں out dot print L N کے میتھڈ کے تھرو ان کو آپ یو آر ایل کی بجائے آپ انکوڈیڈ یو آر ایل یا جہاں پہ جس کو ای یو آر ایل کہا گیا ہے آپ وہ بھیجیں گے اسی طرح اگر آپ نے ری ڈائریکٹ کی کال بھیجنی ہے رسپانس ڈاٹ سینڈ ریڈائریکٹ بھیجنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے انکوڈیڈ یو آر ایل ہی بھیجنا ہے لیکن اس کے لیے میتھڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے وہ میتھڈ ہے response dot encode redirect U R L پچھلی دفعہ تھا method response dot encode U R L یہ والا میتھڈ ہے جب آپ نے ریڈائریکٹ کی رسپانس بھیجنا ہے یہ والا میتھڈ ہے response dot encode redirect U R L تو یہ آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے سرولیٹ کے اندر سے جو بھی یو آر ایلس یوزر کو واپس چاہیں وہ out dot print L N کی فارم میں یو آر ایل واپس کب جاتا ہے جب آپ نے سرولیٹ ویسے جو H T M L generate کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایچ ریف کا کوئی ٹیگ آ گیا یا سبمٹ بٹن کے اندر آپ نے ایکشن کے اندر آپ نے یو آر ایل دیے تو آپ جہاں بھی out dot print L N کے اندر یو آر ایل جنریٹ کر رہے ہوں ان کو ہمیشہ اگر آپ H T T P sessions استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ ہمیشہ انکوڈ کر کے بھیجیں تاکہ اگر کوکیز ڈسیبل ہیں تو آپ کا سرور آٹومیٹیکلی ان کو استعمال کر کے آپ کا سیشن مینٹین کر تو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ H T T P session جو ہیں یہ it's a high level A P I which can give us the ability to track sessions without going into the details of cookies اور U R L rewriting اور ہڈن فارم فیلڈ تو ہمیں یہ ہائی لیول اے پی آئی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کی ایک چھوٹی سی ہم آپ کو فردر اگزامپل دکھاتے ہیں جس میں ہم یہ انکوڈنگ والا یو آر ایل کا انکوڈ میتھڈ بھی آپ کو یوز کر کے بھی دکھا دیں گے دوسرا جو چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا ایک دو آپ نے پریکاشنز ذہن میں رکھنے ہیں وہ یہ کہ جو بھی آپ سیشن والا جو ہیش میپ ہے جس میں ہم نے سیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے گیٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے اس میں جو آبجیکٹس ڈالیں وہ سیریلائزیبل رکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی دفعہ ہمارا سرور جو ہے یہ سیشن کا آبجیکٹ اٹھا کے اگر وہ ہیویلی لوڈ لوڈ ہوگی یہ مشین اس کو ہارڈ ڈسک پہ سیو کر دے گا اور ہارڈ ڈسک پہ کوئی آبجیکٹ تب تک سیو نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سیریلائزیبل نہ ہو اس لیے کوشش کریں کہ وہ سیریلائزیبل ہو ادروائز آپ کو ایک اپنا ڈیٹا اسٹرکچر بنانا پڑے گا جس میں یہ سارے آبجیکٹس آپ رکھیں کیونکہ وہ میموری میں رہے گا دوسری چیز جو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایچ ٹی پی جو گیٹ سیشن کی اپنے ریکویسٹ اور گیٹ سیشن کی کال کی تھی اس کو اسٹارٹ میں کریں اپنا رائٹر کا آبجیکٹ لینے سے پہلے کیونکہ گیٹ سیشن کی کال کئی دفعہ رسپانس ہیڈر میں کچھ چیزیں لکھواتی ہیں اور ہمیں ہیڈر ہمیشہ پہلے سیٹ کرنا ہوتا ہے رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کی کال سے پہلے کیونکہ وہاں سے ہماری باڈی شروع ہو جاتی ہے آؤٹ پٹ کی ہیڈرس پہلے سیٹ ہونے چاہیے تو یہ دو پریکاشنز آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں ایگزامپل میں آپ کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں ذرا فاسٹ تھوڑی سی اسکیمنگ کروں گا ایگزامپل کی due to the shortage of time handout میں ذرا آپ اس کو دیکھیے گا کوشچنز ہوں تو ای میل پہ کر سکتے ہیں آپ تو ایگزامپل دکھا رہا ہوں جس میں ہم ایک دو چیزیں استعمال کر کے دکھائیں گے encode U R L بھی اور ساری باقی میتھڈس بھی شاپنگ کارٹ کا تھوڑا سا آئیڈیا ہے ڈیٹیل کوڈ میں ہم آپ کو ہینڈ آؤٹ میں دے دیں گے ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھی وہ ہے سیشن ڈاٹ ان ویلیڈیٹ وہ سیشن ڈاٹ ان ویلیڈیٹ کی کال آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایگزٹ کا یو آر ایل ہے یا ایگزٹ کا بٹن ہے جس کے بعد یوزر جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اپلیکیشن ٹرمینیٹ کر دیتا ہے باہر نکل جاتا ہے یا کوئی لاگ آف کا آپ کے پاس کوئی بٹن یا لنک ہے تو وہاں پہ آپ کر یہ سکتے ہیں کہ سیشن کو انویلیڈیٹ کرا دیں سیشن ڈاٹ انویلیڈیٹ کی کال کے تھرو تاکہ ہمارے پاس زیادہ اسپیس ویسٹ نہ ہوتی رہے سرور پہ سیشن ایکسپائر ہو جائے تو ذرا کوڈ دیکھتے ہیں یہ آپ کے لیے تھوڑی سی ہیلپ کرے گا آپ کو فردر ان ٹاپکس کو ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا لمبا کوڈ ہے ذرا کنسنٹریشن اپنی دیجیے گا یہاں پہ تو یہ جو آپ کے سامنے اس وقت ایگزیکیوشن نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہم نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے اس وقت تین اس میں تھیں بکس کہ ہمارے پاس آن لائن بک اسٹور کے اندر جاوا کورس اولیٹس ہیں and Java how to program ہے اب ہم اگر ہم پہلی ریکویسٹ میں ایک کو سلیکٹ کریں گے اور دوسری ریکویسٹ میں دوسری کو سلیکٹ کریں گے تو یہ دونوں بکس ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم جاوا کورس سرولیٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں نیچے لکھی ہوئی آ گئی ہے جاوا کورس سرولیٹس اب اب جاوا ہاؤ ٹو پروگرام کو سلیکٹ کرتے ہیں تو نیچے لکھا ہوا آ گیا جاوا ہاؤ ٹو پروگرام تو یہ ہمارے پاس ایک ایکزیکیوشن اور یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کے دیکھنے والی ہے کہ یہ جاوا کورس اولیٹس اور جاوا ہاؤ ٹو پروگرام یہ چیک باکسز اور بٹنس والے طریقے سے ہم نے نہیں کیا ہوا بلکہ یہ ہمارے پاس یو آر ایلز ہیں تو اس کے ہم ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام کیسے ہوا ہوا ہے کوڈ کے اندر ہمارے پاس یہ شاپنگ کارٹ سولٹ کے اندر یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کمپلیٹ شاپنگ کارٹ نہیں ہے صرف آپ کو آئیڈیاز دینے کے لیے کہ سیشن کیسے مینٹین ہوا ہوا ہے سب سے پہلے ہم نے response dot set content type کر دیا ہے اس کے بعد request dot get session true ہم نے کہا ہے کہ کوئی سیشن پہلے کریٹ نہیں ہوا ہوا تو سیشن نیا کریٹ کر دو اور اگر پہلے سے سیشن کریٹڈ ہے اس ریکویسٹ کے لیے تو ہمیں وہ سیشن دے دو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم سیشن آئی ڈیز اور یہ چیزیں پاس نہیں کرے یا خود جنریٹ نہیں کرے کیونکہ یہ کام آٹومیٹکلی ہمارے لیے H T T P session والا آبجیکٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے response dot get writer call کیا ہے اور رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اپنی ایچ ٹی ایم ایل لکھی ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو اوپر والی پانچ چھ لائنیں وہ تو میں اسکیپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہیڈنگ ہے کہ آن لائن بک اسٹور ہے یہ اور یہ شاپنگ کارٹ ایگزامپل ہے جو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایک لائن ہے response dot encode U R L تو یہاں پہ ہمارے جو آپ کو اب لائن نظر آ رہی ہے response dot encode U R L یہ ہم نے دو دفعہ response dot encode U R L call کیا ہے اور ہم نے وہ U R L encode کر دیا ہے جو کہ ہم نے یوزر کو بھیجنا ہے جب ہم نے آپ کو ایگزیکیوشن دکھائی ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ یوزر کو دو یو آر ایلس نظر آ رہے ہیں servlet programming and Java how to program تو یہ دونوں کیونکہ یو آر ایل ہم یوزر کو آؤٹ پٹ میں بھیج رہے ہیں تو جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم سیشن ٹریکنگ کا اے پی آئی یوز کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ان کوڈ کر کے بھیجیں تو response dot encode U R L کے اندر ہم نے اپنا پہلا یو آر ایل کوڈ کیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے شاپنگ کارٹ تک تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ریگولر یو آر ایل ہے اس کے آگے بک ایکولس ٹو فرسٹ یہ ہم نے کوئری اسٹرنگ بنا دی ہے تاکہ جب یوزر اس کو کلک کرے یو آر ایل کو ہمارے پاس جو ریکویسٹ کے ساتھ پیرامیٹر ہے اس میں پیرامیٹر کا نام ہو بک اور اس کی ویلیو ہو فرسٹ کوئری اسٹرنگ بنانے کا طریقہ ہینڈ آؤٹ میں گیون ہے سملرلی جب response dot encode U R L second والے یو آر ایل کے لیے کیا ہے تو وہاں پہ بک اکولس ٹو سیکنڈ یعنی کہ پیرامیٹر کا نام ہے بک اور ویلیو کا نام ہے سیکنڈ تو ہم ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کر کے یہ پیرامیٹر وہاں سے نکال لیں گے دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی وہ گیٹ کے میتھڈ کے تھرو آئے گی کیونکہ یہ یو آر ایلس کے تھرو ریکویسٹ آ رہی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی out dot print L N کی اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کی ہے ایچ ریف کا ٹیگ شروع کیا ہے اس میں E U R L one دیا ہے اور اس کے آگے لکھ دیا جاوا کورس سبلیٹس پھر ایچ ریف کا ٹیگ شروع کیا ہے E U R L two دیا ہے اور اس کے اندر لکھ دیا جاوا ہاؤ ٹو پروگرام تو آپ کے لیے جو چیز یاد رکھنے والی ہے سیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے encode U R L کا میتھڈ استعمال کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی یو آر ایل یوزر کو آؤٹ پٹ کروانا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی H T M L complete کیا ہے بریک لائن کے ٹیگ ہیں you have selected the following books یہ والی ہم نے ہیڈنگ دے دی ہے اور اپنی H D M L complete کر لی ہے اب جب یوزر ان میں سے کسی یو آر ایل کو کلک کرے گا تو ہمارے پاس ریکویسٹ آئے گی ریکویسٹ آئے گی تو ہمارا یہی سارا اوپر والا کوڈ دوبارہ رینڈر ہو جائے گا یوزر کے سامنے آؤٹ پٹ کے لیے دوبارہ آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایکسٹرا چیز آئے گی وہ ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ہے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے اندر ہم نے پیرامیٹر دیا ہے بک اس بک کے اگینسٹ جو ویلو آئی ہے اس کو ہم نے اسٹور کر لیا ہے اب اگر بک کی ویلیو فرسٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے جاوا کورس سرولیٹ سلیکٹ کی ہے اگر بک کی ویلیو سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے Java how to program select کیا ہے تو ہم نے بیسڈ اپون کہ یوزر نے کون سا یو آر ایل سلیکٹ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ہم نے اوپر یو آر ایل میں دو ویلیوز دی ہے book equals to first book equals to second جو ہم نے کوشچن مارک کے بعد ویلیو دی تھی تو وہی ویلیو یہاں پہ ہمارے پاس ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کے فارم میں اویلیبل ہے اور یہاں پہ جو یوزر نے ویلو دی ہوگی فرسٹ یا سیکنڈ اس کی بیس پہ ہم نے سیشن میں ایٹریبیوٹ سیٹ کرا دیا ہے اگر یوزر نے فرسٹ ویلو دی ہے تو ہم نے جاوا کورس سرولیٹس کی سیٹ کرا دی ہے ایک کی کے اگینسٹ جس کی کا نام رکھا ہوا ہے ایف بک اگر یوزر نے سیکنڈ ویلو دی ہے تو ہم نے Java how to program set کرا دی ہے ایک کی کے اگینسٹ جس کا نام رکھا ہوا ہم نے ایس بک اس کے بعد ہمارا ایک میتھڈ کال ہو رہا ہے جس کا نام ہے پرنٹ سیشن انفو جو کہ بیسڈ اپون یوزر نے کیا کچھ سلیکٹ کیا تھا اس کے مطابق ہماری آؤٹ پٹ بنا دے گی اس میتھڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میتھڈ کے اندر ہم سیشن میں سے ویلیوز نکالتے ہیں گیٹ ایٹریبیوٹ کی اگر ایف بک کا ایٹریبیوٹ سیشن کے اندر سیٹ ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوزر نے جاوا کورس سرولیٹ سلیکٹ کیا تھا تو ہم یہاں پہ وہ پرنٹ کر دیتے ہیں سملرلی اگر سیشن کے اندر ایس بک کا سلیکٹ ہوا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ پرنٹ کر دیتے ہیں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کر دیتے ہیں Java how to program sprint info کے میتھڈ کے اندر ہم جو دو چیک کرتے ہیں کہ کیا ایف بک کی کی سیٹ ہوئی ہوئی ہے یا ایس بک کی کی سیٹ ہوئی ہوئی ہے اگر کی سیٹ ہوئی ہوگی تو اس کی کے اگینسٹ ہمیں ایک ویلو مل جائے گی جو کہ اس کے اگینسٹ ٹائٹل تھا جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایف بک کے اگینسٹ جاوا سرولیٹ اسٹور کیا تھا اور ایس بک کے against Java how to program store کیا تھا تو وہ ویلو ہمیں مل جائے گی ویریبل ٹائٹل میں اور اس ٹائٹل کو ہم یہاں پہ پرنٹ کرا دیں گے تو یہاں پہ ہم نے کوئک اوور ویو کیا ہے کہ سیشن کو کیسے کوڈ کر سکتے ہیں encode U R L کیا ہے H T T P session کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے دو ایگزامپلس ہم نے دیکھی ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ پیس تھوڑی سی یہاں پہ فاسٹ تھی گیون دا ٹائم کنسٹریٹ میں نے دو کوڈ پلین کرنے تھے آپ کو آپ ہینڈ آؤٹ میں ذرا اس پہ دیکھیں کوئی اگر آپ کے کوشچنس ہیں تو پلیز ڈو آسکس اور تھوڑا سا اس پہ کوڈ پہ کنسنٹریٹ کریں گے تو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا سیشن ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس میں ویلیوز چلی جاتی ہیں ہم خود سیٹ کرتے ہیں بیسڈ اپان یوزر ہمیں کیا ویلیوز دے رہے ہیں جب وہ ویلیوز ہمیں ریٹریو کرنی ہوتی ہیں دوسری تیسری دفعہ میں جب بھی جیسے ہم نے جیسے جیسے ہم نے یوزر کو دکھانی ہے ہم سیشن میں سے وہ ویلیوز نکال کے یوزر کو دکھا دیتے ہیں کوکیز یا U R L rewriting underline level پہ جو بھی میکینزم سیشن یوز کرتا ہے ہمیں وہ اس پہ اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وہ سیشن خود ہی یوز کر رہا ہوتا ہے خود ہی مینٹین کر رہا ہوتا ہے ایور اگر ہم U R L rewriting کا میکینزم یوز کر رہے ہیں اگر ہمیں خیال ہے کہ شاید کوکیز ڈسیبل ہوں اور U R L rewriting use کرنا پڑے تو ہمیں تھوڑی سی ہیلپ کرنی پڑتی ہے اور وہ ہیلپ یہ ہے کہ ہم اپنے یو آر ایل جتنے ایمٹ کرتے ہیں یو آر ایل جو بھی یو آر ایل ہمارے آؤٹ پٹ میں جا رہے ہوتے ہیں ان کو ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے میتھڈ میں لکھنے سے پہلے encode U R L کے اندر سے گزار دیتے ہیں تو یہ تھے ہمارے سولیٹس کے اندر سیشن نیکسٹ اپنے جو لیکچر کے اندر ہم چھوٹی سی ایگزامپل ہے آپ کو وہی جو ہم نے ایڈریس بک شروع میں ایک بنائی تھی اس کو ہم ذرا ویب پہ بنا کے آپ کو دکھائیں گے تب تک ذرا یہ ایگزامپلس اچھی طرح دیکھ لیجیے گا کیونکہ وہ کوڈ اب بعد تھوڑا تھوڑا کوڈ ہمارا بڑا ہوتا جا رہا ہے ایگزامپلس بڑی ہوتی جا رہی ہیں تو وہ کوڈ بھی تھوڑا بڑا ہی ہوگا یہ پچھلا آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے تو اگلے کوڈ کی سمجھ آئے گی ورنہ کی سمجھ نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ہم نے ایک امپورٹنٹ ٹاپک شروع کرنا ہے that is Java server pages تو پلیز اس کوڈ کو ذرا ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں ریوائز کرتے رہیں دیکھتے رہیں چیزیں پرابلمس کوئی ہیں تو ساتھ ساتھ سمجھتے رہیں ویٹ مت کریں انشاءاللہ شاء آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ایگزامپلس کے ساتھ کچھ اور ملاقات ہوگی اللہ حافظ